جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکشی کیوں نہ کرے ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے